ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضہ آتا رہا تو آپ نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا اور حدیث بیان کی امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اسے عبد الولی تیالسی نے روایت کیا ہے مگر میں نے ان سے سنا نہیں ہے بلکہ بالواسطہ سنا ہے تیالسی نے سلیمان بن کثیر سے وہ زہری سے وہ عروا سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا زینب انتظاہج کو استحاضہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرو اور حدیث بیان کی امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اسے عبدالسمد نے سلیمان بن کثیر سے روایت کیا تو کہا ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو مگر یہ عبدالسمد کا وہم ہے اس بارے میں عبد الولید کا قول صحیح ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو بانوے